حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے ان سے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی نے بیان کیا کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور حجاج بن منحال نے کہا ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو ایوب سختیانی قطادہ حشام بن حسان اور حبیب بن شہید ان چاروں نے خبر دی انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کئی لوگوں نے بیان کیا ان سے عاصم بن سلیمان اور حشام بن حسان نے ان سے حفصہ بن تسرین نے ان سے رباب بن تسلیہ نے ان سے سلمان بن عامر نے اور انہوں نے مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا قول مرفوعاً غیر مرفوع ذکر کیا صحیح بخاری نمبر پانچ ہزار چار سو اکہتر